نمبر چھ سنت یہ ہے کہ دعا و استغفار پڑھے جو اس طرح وارد ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایایا کما ينق الصوب الابیز من الدنس اللہم اغسلنی من الخطایایا بالماء والسلج والبرد اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ دوری پیدا کر دے جیسے تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان دوری پیدا کی ہے اے اللہ تو مجھے میرے گناہوں سے صاف ستھرا کر دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے صاف ستھرا کیا جاتا ہے اے اللہ تو پانی برف اور اولے کے ذریعے مجھے میرے گناہوں سے دھل دے اور اگر چاہے تو سابقہ دعا کے بدلے یہ دعا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غيرك اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے تیرا نام بابرکت ہے تیری شان بلند و برتر ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دھتکارے ہوئے شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا لمن لم الكتاب جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی بخاری و مسلم الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم ولا الصالين آمين سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غزب کیا اور نہ گمراہوں کی پھر اس کے بعد آمین کہے اور اس کے علاوہ قرآن کی جن آیتوں یا صورتوں کو پڑھنا اس کے لیے آسان ہو انہیں پڑھے